اے آمان وال اپنے باپ اور اپنی بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ آمان پر کفر پسند کرے اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظلم ہے